حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی وہ شخص امامت کرائے جو قرآن کریم کا بڑا اور پرانا قاری ہو اگر وہ قرآن میں برابر ہو تو وہ شخص امامت کرائے جو ہجرت کرنے میں اول ہو اگر ہجرت میں برابر ہو تو بڑی عمر والا امامت کرائے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں امامت کرائے نہ اس کی حکومت کی جگہ میں اور نہ اس کی خاص مسند ہی پر بیٹھے جو اس کی عزت کی جگہ ہو اللہ یہ کہ وہ اجازت دے شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے اسماعیل سے پوچھا نہ کریمہ تو کا کیا مفہوم ہے انہوں نے کہا اس کا بستر سننے داود حدیث نمبر پانچ سو بیاسی